بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو پچاس پانی اور اس کے کنارے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت قوت اور شان بخشی ہے سمندروں دریاؤں پہاڑوں اور بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے انسان تھوڑی سی محنت اور کوشش کرے تو بڑے کمالات حاصل کر لیتا ہے تیراکی بھی ایک نعمت ایک فضیلت ایک کمال اور ایک ہنر ہے دین کی خاطر جہاد کی خاطر اپنی مضبوطی کی خاطر اور خدمت کے لیے یہ ہنر سیکھنا چاہیے ہمارے ہر طرف پانی ہی پانی ہے زمین کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے پانی میں ہماری حیات ہے پانی میں ہماری قوت اور توانائی ہے اور پانی میں ہماری غذا ہے اس لیے پانی سے دوستی لگانی چاہیے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور پانی کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے آج سمندروں کے ساحل گناہوں سے آلودہ ہو گئے آج دریاؤں اور ندیوں کے کنارے ذکر اللہ کو ترس گئے آج پانی صرف عیاشی اور بدماشی کی تفریقہ گاہ بن گیا آہ کاش مسلمان پانی کو سمجھتے پانی سے دوستی لگاتے اور پانی کو اپنا جہادی دوست بناتے تو دنیا خیر سے بھر جاتی پانی کا جہاد اس قدر مبارک ہے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر میں مرد ہوتی تو پھر صرف سمندر ہی میں جہاد کرتی رہتی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جسے سمندر میں قے آ جائے وہ اجر و ثواب میں خشکی پر اپنے خون میں لت پت ہونے والے جیسا ہے حضرت محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مبارک مسکراہٹ مسلمانوں کا سمندری جہاد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا مگر اس کی فکر اور تیاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے جاری تھی آپ نے بخاری اور مسلم کی وہ روایت سنی ہوگی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس امت کے باہری مجاہدین دکھائے گئے تو آپ خوشی سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور بشارت سنائی کہ مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندر میں اس طرح سے سوار ہو کر جہاد کریں گے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں یہ خواب ایک ہی مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی اور مسکراہٹ نچھاور فرمائی سبحان اللہ کیسا مبارک جہاد ہے اور کیسے خوش نصیب مجاہدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب اور اس لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لشکر پر خوشی اور مسکراہٹ نے بحری جہاد کو مسلمانوں کے لیے بےحد محبوب بنا دیا اور وہ اس کی تیاری اور فکر میں لگے رہے چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تیراکی سکھانے کا باقاعدہ حکم نامہ جاری فرمایا خلافۂ راشدین اسی عمل کو جاری فرماتے تھے جو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریعت اور پسند کے مطابق ہوتا تھا اس لیے خلاف راشدین کی سنت کو اپنانے کا حکم فرمایا گیا ہے تیراکی کی یہ سنت آج دیندار مسلمانوں میں مفقود ہو رہی ہے مشائق کرام علماء اعظام اور دیندار مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ فرمانی چاہیے اور اس مبارک عمل میں کمال حاصل کرنا چاہیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ دعوت اٹھائی ہے اور اپنی وسعت کے مطابق تیراکی کی تعلیم کے لیے کچھ انتظام بھی کیا ہے الحمد للہ اب تک کئی افراد سیکھ چکے ہیں اور امید ہے کہ جماعت کے دیوانے خود اس عمل کو اپنا کر آگے اس کی دعوت چلائیں گے تو سردیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے کم از کم ایک لاکھ مسلمان تیراکی کے مبارک عمل کو سیکھ لیں گے اور جب وہ سیکھ لیں گے تو ان کو عمر بھر دعائیں دیں گے جنہوں نے انہیں اس عمل کی دعوت دی ہوگی آج کیا ہو رہا ہے آج پانی ساحل ساحل سمندر ندیاں چشمے اور جھیلیں برائی اور گناہ کے اڈے بن چکے ہیں جب اہل ایمان اور اہل تقوا نے پانی کو اکیلا چھوڑ دیا تو کفار اور فساق نے اس پر قبضہ جما لیا حالانکہ ہم اگر ماضی کے روشن کس سے پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف اور اولیاء کرام پانی سے کس قدر انس رکھتے تھے وہ اپنے زمانے کے بہترین تیراک تھے وہ پانی میں غوطہ لگاتے تو باہر والے ان کے نکلنے کے انتظار میں تھک جاتے جبکہ وہ سانس بند کر کے پانی میں سجدے کرتے رہتے وہ پانی سے مچھلی نکال کر اپنے اور اپنے اہل اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست فرماتے اور جب ان کو بری یا باہری جہاد کی طرف بلایا جاتا تو زمین اور سمندر سب ان کے لیے ایک جیسے دوست ثابت ہوتے ہاں جنہوں جی، نے آخرت کی اونچی منزلیں پانی ہوں وہ دنیا میں مشقت اور محنت کی زندگی اختیار کرتے ہیں آپ بھی تجربہ کریں چلتے پانی کے قریب بیٹھ کر ذکر کریں تو آپ عجیب کیفیت اور لذت پائیں گے اور آپ کا قلب فوراً ذکر اللہ سے جاری ہو جائے گا مگر آج پانی کے کنارے صرف گناہ بدی اور تفریح کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکید کے ساتھ عرض کی کیا جا رہا ہے کہ تیراکی سیکھنے کا عمل فوراً اپنائیں مگر شرط یہ ہے کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچیں جنہوں نے پانی اور اس کے کناروں پر قبضہ جمع رکھا ہے رومیوں کی گناہ گار اور ظالمانہ سلطنت پانی کے کنارے قائم تھی قسطنطنیہ کا شہر رومی سلطنت کا مرکز اور دارالحکومت تھا مسلمانوں نے ہمیشہ اس شہر کو اپنے خوابوں میں بسائے رکھا کیونکہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو فتح کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی تھیں کتنے خوش نصیب اس شہر کے آس پاس پروانوں کی طرح جل کر شہید ہوئے اور کتنے اس کی فصیلوں کے نیچے دفن ہوئے کئی صدیوں کی محنت کے بعد بالآخر مسلمانوں نے پانی کے اس ساحل کو فتح کر کے یورپ کے سینے تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ابھی استنبول میں جب وہاں کے مسلمان صدر رجب طیب کے منتخب ہونے کی خوشی منا رہے تھے تو مجھے وہ مجاہدین یاد آ رہے تھے جو اس شہر کو فتح کرنے کی ایک طویل جان توڑ مگر انتھک تاریخ رقم فرما گئے حضرت سیدنا ابو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے لے کر محمد الفاتح تک اللہ تعالیٰ ان سب کو اس امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ تیراکی سیکھنے جائیں تو اپنے ساتھ نیکیاں ذکر اللہ اور تقوا بھی پانی کے کناروں تک لے جائیں پانی آپ کو دعائیں دے گا تیراکی جسم ڈھانپ کر کریں ناپ سے لے کر گھٹنے تک جسم ضرور چھپا ہوا ہو تیراکی کے دوران ذکر تلاوت اور مصنون دعائیں دل یا زبان سے پڑھتے رہیں غفلت زدہ تفریح کا ماحول نہ بنائیں بلکہ اگر چند افراد مل کر جائیں تو پانی کے کنارے تعلیم کریں بیان کریں ایک دوسرے کو حق اور استقامت کی دعوت دیں آج پانی اور اس کے کناروں کا نام سنتے ہی اکثر لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے گناہ کروٹ لینے لگتے ہیں مگر آپ ایسے بنیں کہ پانی اور اس کے کناروں کا نام سنتے ہی آپ کے لطائف ذکر اللہ سے جاگ اٹھیں آپ کے جذبات جہاد روشن ہو جائیں اور آپ کے ذہن میں باہری جہاد کے فضائل کروٹیں لینے لگیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ساتھ مل کر جہاد نہ کیا ہو اسے چاہیے کہ سمندر میں جہاد کرے بے شک سمندر کے ایک دن کا اجر خشکی کے ایک ماہ کے اجر جیسا ہے الباحہ فی فضل السباحہ آپ نے حضرت شیخ علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی سنا ہوگا وہ اس امت کے حفاظ قرآن حفاظ حدیث اور حفاظ تاریخ میں سے تھے ان کا نام عبد الرحمن ابن ابو بکر ہے آٹھ سو انچاس ہجری رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے آٹھ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور سترہ سال کی عمر تک باقاعدہ مفتی بن گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو سات بڑے علوم میں تبحر اور مکمل مہارت عطا فرمائی تھی انہوں نے مختلف علوم و فنون میں پانچ سو اڑتیس کتابیں تصنیف فرمائیں جمعہ کی رات نو سو گیارہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور اہل ایمان نے ان کی تاریخی نماز جنازہ ادا کی حضرت سیوتی رحمہ اللہ کی تصنیفات میں سے ایک تیراکی سے متعلق ہے اور دوسری جہادی نیزے کے متعلق یہ دونوں مختصر رسالے ایک ساتھ شائع ہوتے ہیں تیراکی والے رسالے کا نام ہے الباحہ فی فضل سباحہ الباحہ کا مطلب میدان کھجوروں کے بہت سے درخت بہت پانی فضل کا معنی فضیلت اور السباحہ کا معنی تیراکی حضرت علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے تیراکی کی مناسبت سے رسالے کا نام الباحہ رکھا گویا کہ وہ علمی چشمہ جو آپ کو تیراکی کے فضائل سمجھاتا ہے قلبی معذرت حضرت علامہ سیوتی رحمہ اللہ کا یہ رسالہ بہت مختصر ہے جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرا رسالہ نیزے کی فضیلت میں ہے وہ قدر مفصل ہے اس کا نام السماح فی اخبار رماح ہے تیراکی والا رسالہ صرف چار پانچ صفحات کا ہے دو ہفتے سے اس کا ترجمہ کرنے اور رنگ و نور میں چھاپنے کا ارادہ ہے مگر کچھ مشغولیات اور حالات کی وجہ سے ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا حالانکہ صرف ایک گھنٹے کا کام ہے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی جب کسی بات پر معذرت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معذرت کرتا ہوں دو ہفتے سے ترجمہ پیش نہ کرنے پر میرا بھی یہی دل چاہ رہا ہے مگر دونوں ہاتھ جوڑنا اچھا نہیں ہے اس لیے ہاتھ جوڑے بغیر میں آپ سے دل کی گہرائی سے معذرت کرتا ہوں زندگی رہی تو اگلے ہفتے ضرور آ جائے گا ان شاء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم مسل علی سیدنا محمد و آلہ و صحب وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ